مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معاذ السامين الكرام اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں کچھ اس طریقے سے دستور بنایا اور اللہ نے اپنی فطرت بنائی کسی چیز میں نکھار اگر پیدا کرنا ہے اور اس کو بام عروج تک پہنچانا ہے ترقی پر لانا ہے اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو مقام فنا سے یعنی اس کو اپنی شخصیت مٹانی پڑتی ہے اپنے وجود کو ختم کرنا پڑتا ہے اور اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے تب جا کر کوئی چیز عدم سے وجود میں آتی ہے اور مقام عروج پر آتی ہے اور ترقی پر آتی ہے سورج غروب ہوتا ہے تاریخی چھٹ جات آ جاتی ہے عالم کا ایک حصہ سیاہ ہو جاتا ہے تب جا کر سورج پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اپنا جلوہ دکھاتا ہے اپنی کرنیں عالم پر بکھیر کر سارے عالم کو منور کرتا ہے روشن کرتا ہے گرماتا ہے سورج میں اگر غروب نہ ہو تو سورج طلوع بھی نہیں ہوگا سورج غروب ہو رہا ہے اس لیے اس میں طلوع ہے چاند جب اپنی آخری منزل میں پہنچ جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے تاریخ ہو جاتا ہے اور عالم کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن ابھی کچھ وقت گزرنے نہیں پاتا کچھ لمحے گزرنے نہیں پاتے چودہویں کی چاند کے شکل میں چاند عالم کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور پورے عالم کو اپنے جلوے سے اپنے حسن سے حیرت میں ڈال دیتا ہے اگر چاند اماواس کے موسم میں نہ جائے سیاہ نہ ہو اور چاند اپنی آخری منزل میں پڑاؤ نہ ڈالے تو کبھی چودہویں کا چاند عالم کو نظر نہیں آتا کسان اپنی فصل کو دیکھنے سے پہلے موسم بہار کے مزے لینے سے پہلے کسان فصل کی بیجوں کو زمین میں متپن کر دیتا ہے زمین میں وہ بیج اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں اس کو روندا جاتا ہے جانوروں کے پیروں سے کھندلا جاتا ہے پھر جا کر اس میں پودا نمودار ہوتا ہے اور فصل تیار ہوتی ہے کسان یہ چاہے کہ بیج زمین میں دفن نہ ہو اس کا وجود ختم نہ ہو اس کی شخصیت ختم نہ ہو اور فصل مل جائے یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے اللہ کے قانون کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علی نبی علیہ السلاط وسلام کو مبوس فرمایا اور یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام و سے شروع ہوا اور سرور کونین دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا کائنات میں بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ کی مخلوق میں سب سے قیمتی جوہر اور سب سے قیمتی اللہ کی مخلوق میں حضرات انبیاء علا نبی جینا علیہ السلاط وسلام کا مقدس متبرک اور بعض مت طبقہ ہے کائنات کی کوئی طاقت کائنات کی کوئی سلطنت اللہ کی بڑی سی بڑی مخلوق حضرات انبیاء علی نبی علیہ السلاط وسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی جنت کے حور بھی نہیں کر سکتے جنت کے غریمان بھی نہیں کر سکتے جنت کا رضوان بھی نہیں کر سکتا اللہ نے حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلاط وسلام کا مقام اور مرتبہ جنت کے حوروں اور جنت کے غلام اور جنت کے رضوان سے بڑھ کر بنایا ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ابو جہل کو پیدا کیا اللہ نے فراؤن کو پیدا کیا اللہ نے نمرود کو پیدا کیا اللہ نے شداد کو پیدا کیا اس مقام تک فائز ہونے کے لیے پیغمبروں کو شاعر کا لقب برداشت کرنا پڑا جادوگر کا لقب برداشت کرنا پڑا اور کاہن کا لقب برداشت کرنا پڑا اتنی گالیاں سنی اتنے تانے سنے اور اتنے ستائے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا لا اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے ساری رات سجدے میں اور اس حالت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اتنا طویل سجدہ کرتے میرے کہ لگتا کہ اس دنیا سے آپ پردہ فرما چکے ہیں آپ کے تلووں کو میں چھو کر دیکھتی زندہ انسان کے جسم کی حرارت کو پا کر میں سمجھ جاتی کہ آپ باقاعد حیات ہیں اس دنیا سے آپ نے ابھی پردہ نہیں فرمایا کبھی مکت المکرمہ کے گلیوں کے اندر کانٹے ڈالے جاتے کبھی حرم محترم کے سہن میں آپ کے موڈے پر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈال دیا جاتا کبھی آپ کو کچھ کہا جاتا کبھی آپ کو کچھ کہا جاتا خالق کائنات رب العالمین نے آپ کو کہا ان خلو کی ناظین آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں لیکن دنیا والوں نے دشمنوں نے آپ کو دن میں رات میں تڑپایا بے چین کیا پیغمبر کبھی نہ چمکتے اگر پیغمبروں سے بکریاں نہ چروائی جاتی پیغمبر کبھی اس مرتبے پر نہ پہنچتے کبھی پیغمبر مقام فنا سے نہ گزرتے اپنے وجود کو ختم نہ کرتے اپنی ہستی کو ختم نہ کرتے اپنی شخصیت کو ختم نہ کرتے گالیوں کو نہ سنتے مسائب آلام اور پریشانیوں کے پہاڑوں پر سے وادیوں پر سے پیغمبر نہ گزرتے آپ نے فرمایا اوزی تو فی وبا اوزا مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا اتنی گالیاں دی گئی اتنے تانے دیے گئے کہ اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا اتنا کسی اور کو گالیاں نہیں دی گئی یہ اللہ کا دستور ہے اللہ تبارک تعالی انسان کو چمکانے کے لیے انسان کو بلندی کے مقام پر پہنچانے کے لیے مقام معراج عطا کرنے کے لیے اللہ اس کو اس کی شخصیت کے ذریعے سے اس اس اس کو کو آزماتے ہیں ہیں فنا دیتے کے اوپر گالیاں آتی ہیں اس پر حالات آتے ہیں اور اس پر آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں سے جو گزرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیابی مرحمت فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ دیکھیں کون سا امتحان تھا کون سی آزمائش تھی اور کون سا وہ امتحان کا مرحلہ تھا کہ جس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کو نہ گزارا گیا اور جب گزر گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ فدئی نہ ہو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کی آزمائشوں کو قبول کر لیا اور وہ آزمائش پر نکھر گئے اور انہوں نے بیٹے کی قربانی دی اور اس قربانی کے بدلے ہم نے ان کو دمبا دے دیا اور قرآن نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلاط وسلام کو بلند مقام دے دیا اعلیٰ مقام دے دیا یہ اللہ کا دستور ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کی اس دنیا میں فطرت ہے کہ مومن جنت پانے کے لیے مسلمان اعلیٰ مقام پانے کے لیے اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے اسے جان کی بازی لگانی پڑتی ہے اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے خاندان قبیلے کی قربانی دینی پڑتی ہے وطن اور ملک کی قربانی دینی پڑتی ہے بیوی کی محبت کی قربانی دینی پڑتی ہے اولاد کی شفقت کی قربانی دینی پڑتی ہے کبھی ہجرت کرنے کہا جائے مکے والوں کی طرح مکے مکرمہ کو جس طریقے سے صحابہ کرام نے چھوڑا اس مسلمان کو بھی چھوڑنا پڑے گا کبھی بیوی کو چھوڑنے کے لیے کہا کہا جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو مکت المکرمہ کی وادی میں جہاں جینے کے کوئی آثار نہیں تھے پنپنے اور زندگی گزارنے کی کوئی نشانی نہیں تھی میں اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلاۃ وسلام نے اپنی محبوب اور اپنے جگر کو اپنے جو ہے دل کی من پسند بیوی حضرت بی بی حاجرہ کو محض اللہ کے حکم سے وہاں نہ کوئی بنگلہ تھا نہ وہاں کوئی کوٹھی تھی نہ وہاں کوئی سرسبز و شادابی تھی وادی غیر زرع عند کل محرم قرآن نے کہا وہ وادی ایسی تھی کہ وہاں سبزہ بھی اگنے والا نہیں تھا وہاں ہریالی اگنے والی نہیں تھی وہاں آبادی نہیں تھی تھی وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا اللہ کے حکم پر کبھی بیوی کو چھوڑنے کا حکم ہوا بیوی کو چھوڑ دیا کبھی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہوا اور وہ اولاد جب چلنے پھرنے کی لائق ہوئی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے پیشاب کرتا ہے پاخانہ کرتا ہے تماچے مارتا ہے بے ادبی کرتا ہے سونے نہیں دیتا تو باپ کے دل میں اتنا جگہ نہیں پاتا بچہ لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے باپ کی انگلیاں پکڑ کر چلنے لگتا ہے اور ابا کو ابو جان اور ابو کہنے لگتا ہے تو باپ کے دل میں اس کی جگہ پا لیتی پا جاتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ یہ تو سلام جب چلنے لگے کے ابا حضرت ابراہیم علیہ صلاحت و سلام کو ابو جان کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ صلاحت و سلام کے دل میں بیٹے کی شفقت آ گئی اور بیٹے کی محبت آ گئی تو کہا ارا ارافل منام انی ازبہ کا فنزر ماضا ترا تو یہ کہا اے میرے بیٹے اللہ نے مجھے خواب کے اندر دکھایا کہ میں تجھے مینا کی وادی میں لے جا کر ربا کر رہا ہوں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں اس باپ سے پوچھو جو باپ ستر سال تک جب بال پک چکے تھے داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بیوی اولاد جننے کے لائق لیاقت اس میں ختم ہو چکی تھی صلاحیت اس میں ختم ہو چکی تھی اور فرشتوں نے آ کر جب حضرت حاجرہ کو خوشخبری سنائی فوشر نہ ہو بھی غلامی نالیم ہم نے انہیں ایک بردبار اور ایک علم رکھنے والے لڑکے کی خوشخبری سنائی فسکت وجہ وکالت عجوز عقیم تو حضرت حاجرہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مارا اور کہا ایک تو بوڑھی اور ایک تو بانج بانج سے بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ بوڑھی جس کی عورت کی فطرت ماہواری کی ختم ہو چکی ہو وہ بھی بچہ نہیں جنتی جس کے اندر بڑھاپا آ چکا ہو اور جو بانج ہو بچہ جننے کے لائق نہ ہو کیا اس عمر کے اندر بچہ جنے گی فصقت وجہ ان فرشتوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوگا اس لیے ہوگا کہ تمہارے رب نے کہا جس عورت کو مایوسی کی حالت میں امید کی کرن پیدا ہوئی ہو دنیا کے ازباب ختم ہو کر قدرت نے اپنا موجزہ دکھایا ہو اور وہ بچہ امی جان امی جان کہنے لگا ہو جس بچے کے کے قدم سے زمزم کا پانی نکلا ہو اور جس بچے کی حیات کو مانگنے کے لیے اور زندگی کو مانگنے کے لیے اما حاجرہ صفا سے مروا کی طرف دوڑی ہو اور مروا سے صفا کی طرف آئی ہو اور ان کے یہ چکر ان کا یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہو کہ اللہ نے عمرے کا رکن بنا دیا اللہ نے حج کا رکن بنا دیا تو ہوگا وقت کا فلاسفی تو وہ ہوگا وقت کا شیخ الحدیث تو ہوگا وقت کا مفت مفسر تو وہ ہوگا وقت کا ابدال وقت کا قطب وقت کا ولی اور وقت کا شہید لیکن جب تک بیوی حاجرہ کی طرح تو دوڑے گا نہیں اور جب تک بیوی حاجرہ کی طرح تو چکر نہیں لگائے گا تیرا عمرہ قبول نہیں ہوگا تیرا حج قبول نہیں ہوگا جن کے دوڑنے کو خدا نے قبول کر لیا جن کے بیٹے کے قدموں سے زمزم کے چشمے کو جاری کر دیا جو خود اپنے وجود کے اندر ایک کرامت ہے ایک موجزہ ہے کہ وہ کنواں دیکھے آدمی اترے کمر تک پانی ہے اور ساری دنیا میں لاکھوں لاکھوں لیٹر گیلن پانی نکالا جائے اور آج تک نہ پانی سڑے نہ وہ آج تک پانی ختم ہو ایسی معذت اور ایسی قابل احترام شخصیت کے گود سے بچے کو چھین کر ابا کے حوالے کر کر یہ کہا جا رہا ہے امی ازواہ فنزر ماضا ترا کہ میں تجھ پر تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں بیٹا بھی حاجرہ کا پلا ہوا تھا ہاجرہ کے سینے سے اس نے دودھ کو پیا تھا ابراہیم کے گود میں اس نے پرورش پائی تھی کسی داڑی مڈے گھر کا بیٹا نہیں تھا کسی رشوت کور کے گھر کی اولاد نہیں تھی کسی ایسے گھر کی کہ جس کی گھر کی عورتیں رنڈیانہ لباس پہنتی ہو جس میں صبح سے شام تک ٹی وی چلتی ہو گانا چلتا ہو بجانا چلتا ہو ایسے گھرانے کی اولاد نہیں تھی اماں بی بی حاضرہ تھی باپ حضرت اسماعیل اللہ کے قلیل تھے اور ایسی اولاد کہنے لگی ابتیمر ست عجیب ان شاء اللہ الصابرین اے ابا اللہ کا جو حکم ہے آپ کر گزریے آج کا بیٹا ہوتا جوتا نکال لیتا ابا یتیم لڑکی سے شادی کر رہے ہو ابا گوار لڑکی سے شادی کر رہے ہو یہ ماڈرن زمانہ ہے کمانے والی کتیا چاہیے کال سینٹر کے اندر جا کر غیروں سے عشق و معاشقہ کرنے والی رنڈی چاہیے تم یتیم خانے میں نکاح کر رہے ہو تم بوڑھے ہو چکے ہو تمہاری عقل سٹیا چکی ہے ایک گندے باپ کی گندی اولاد باپ کے سامنے زبان دراز کرے گی یہ بچہ اسماعیل ابراہیم علیہ سلا تو سلام کا فرزن تھا بیوی حاجرہ کا دودھ پیا ہوا تھا اور دونوں کے پاکیزہ اور مقدس اون اس کے جسم کے اندر دوڑ رہا رہا تھا اس نے کہا یا اے میرے ابا اللہ کا جو حکم ہے اسے آپ کر گزریے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے دنیا میں کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چری چلاتا ہے ابا تمہارا خواب غلط ہوگا عالم سے فتوا پوچھو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے سے آپ کی تعبیر پوچھو ایک ہی لمحے کے اندر کہا یا ابتف الما تمر ابا وہ کریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کیا آج کی بیوی حضرت حاجرہ کی طرح کیا اپنے شوہر کو یوں کہے گی کہ اب اے شوہر نامدار اللہ کے حکم کی تعمیل کریں کیا آج کی کوئی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلط وسلام کی طرح اپنے ابا کو یوں کہے گی اللہ کے حکم کی تعمیل کریں نہیں آج بیویاں شوہروں کے قابو میں نہیں ہیں شوہر بیویوں کے قابو میں چلے جا چکے ہیں اولاد جو ہے اولاد کے غلام ماں باپ ہو چکے ہیں قیامت کی وہ نشانی جس کو سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ان دلی دل امت و بتا کہ باندھی اپنے آخا کو جنے گی معاملہ الٹا ہوگا آج ماں باپ اولاد کے غلام ہے آج مرد چورو کا غلام ہے آج پہلے کے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ ذل حجہ کا چاند دیکھنے کے بعد کم سے کم قربانی ہونے تک چہرے پر نبی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت آتی تھی آج بے حیا بے شرم مسئلہ پوچھتا ہے عالم سے کہ کیا ہم اپنے چہرے پر اس طرح چلا سکتے ہیں کیا ہم داڑھی کو منڈا سکتے ہیں کیا ہم گراف کر سکتے ہیں ہجڑوں والی کون سا زمانہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو دس دن تک نبی کی سنت کو برداشت نہیں کر سکتا تیری قربانی دینے کے کیا مانے تیرے دمبے کو کاٹنے کے کیا مانے تیرے گائے میں حصہ لینے کے کیا مانے تیرے اون کو جو ہے زبا کرنے کے کیا معنی اے مسلمان شرم کر شرم کر ایک جانور کو قتل کیوں کرتا ہے جب تجھے اللہ پسند نہیں جب تجھے نبی پسند نہیں جب تجھے ابراہیم کا اسوا پسند نہیں جب تجھے بی بی ہاجرہ کی طرح اپنی عورت کو بنانا پسند نہیں جب حضرت اسماعیل علیہ سلاد وسلام کی طرح اپنی اولاد کو بنانا پسند نہیں جا چواروں کا پیشاب پی لے آزر کا عزو کاٹ کر کھا لے آزر کی طرح بت پرست بن جا حضرت ابراہیم کے باپ آزر بت پرست تھے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور بتوں کو بنانے والے تھے ایک گھر میں باپ اور ایک گھر میں بیٹا خلیل باپ بدھ کو بنانے والا اور بیٹا شکن بدھ کو توڑنے والا تجھے بدھ کو توڑنے والے کا طریقہ پسند نہیں ہے تجھے بدھ کو توڑنے والوں کا اسوا پسند نہیں ہے تجھے بدھ کو توڑنے والوں کی سنت پسند نہیں ہے دیکھو دیکھو ابھی جب چپل کے کاؤنٹر میں لائن اور قطار ہوگی اپنے سے سامنے والا اگر کوئی داڑھی مڑا جس کا چاند دکھنے کے بعد بھی چہرے پر اس طرح چلا ہو سمجھنا یہ ابراہیم کی نسل میں نہیں ہے قرآن نے کہا ملتا ابھی کم ابراہیم کہ اے امت محمدیہ تمہارے باپ ابراہیم ہے تم ابراہیم کی ملت ہو تم ابراہیم کی اولاد ہو تم روحانی اولاد ہو تمہارے اندر جذبہ قربانی ہے تمہارے اندر سنت کے لیے نبی کے لیے قرآن کے لیے حدیث کے لیے اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے تمہارے اندر بدر کی صلاحیتیں ہیں تمہارے اندر عہد کی قربانیاں ہیں تمہارے اندر تبوک کے اندر تبوک کے کے فاقوں جذبے ہیں تمہارے اندر طالب کی طرح قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کی وقت پڑنے پر صلاحیتیں ہیں یہ ہے ملت ابھی کو ابراہیم کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علا نبی سلاد و سلام کی تم نسل ہو تم ان کی ملت ہو داڑھی منڈی ہوئی ہو انشٹ کیا ہوا ہو ایک کے بعد مسجد میں قدم رکھ کر کتا اور سور کا پاخانہ کھا کر اگر کوئی آنے والا ہو سمجھو یہ ملت ابھی کم ابراہیم نہیں ہے یہ آزر کی اولاد ہے یہ بت فروش کی اولاد ہے یہ بتوں کی پجاری کی اولاد ہے یہ مذاق کرتا ہے خدا کے ساتھ یہ نبی کے ساتھ اسلام کے ساتھ ایک جانور کو قتل کر کر یہ مسلمانوں کا ٹھٹا کرتا ہے یہ مسلمانوں کا مذاق کرتا ہے چھوٹا بچہ جب باپ ڈاکٹر ہو تو وہ بھی سفید شرٹ پہن کر باپ کی نقالی کرتا ہے چھوٹا بچہ جب ماں سسٹر ہو تو ماں کی طرح اپنے سر کے چٹیا کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر وہ ماں کی اداؤں کی نقل کرتا ہے یہ بچہ چھوٹا ہے باپ کے عہدے کا اسے پتا نہیں ماں کے مقام کا اسے پتا نہیں یہ وہ مسلمان جو گھروں کے سامنے بکرے باندھے ہوئے ہیں بیل باندھے ہوئے ہیں اونٹ باندھے ہوئے ہیں اور مدرسوں کے اندر مشترکہ قربانی کے حصوں کے اندر حصہ لیے ہوئے ہیں اور چہرے پر کم سے کم ذیل حجا کا چاند دیکھنے کے بعد نبی کی سنت نہیں آئی ان کے منہ پر ککار کر تھوکو بلغم تھوکو چپل لے کر مارو اور لے کر مارو اور کہو اجاج کرام مینا کے اندر شیطان کے کنکریاں مارتے ہیں میں غریب ہونے کی وجہ سے میں لاچار ہونے کی وجہ سے میں بیمار ہونے کی وجہ سے میں حج کو جا نہ سکا میں مینا کو جا نہ سکا مینا کے شیطان کو دیکھ نہ سکا وہ شیطان جو ابراہیم اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام وسلام کے درمیان قربانی سے پہلے درمیان میں آ گیا تھا ہاں آج میں قربانی نہ دے سکا آج میں غریب ہو ہونے کی وجہ سے کسی مدرسے میں قربانی کا حصہ اگر سے نہ لے سکا لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہو کہ شیطان کے کنکریا مار سکتا ہو شیطان کو پھٹا ہوا عمدہ باٹا کا چپل نہ مارو چپل کی توہین ہو جائے گی جوتے کی توہین ہو جائے گی وہ کمینے حرام زادے جو امت محمدیہ میں پیدا ہو کر امت مسلمہ میں پیدا ہو کر ملت ابی کم ابراہیم کا لقب کے لائق نہیں نبی کریم جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹا کرنے والے حضرت ابراہیم کا مذاق اڑانے والے حضرت اسماعیل کی قربانی کا مذاق اڑانے والے اگر تم باٹے کا چپل مارو گے باٹا کی جو ہے توہین ہو جائے گی اگر تم اچھا چپل مارو گے اچھے چپل کی ذلت ہو جائے گی ٹوٹا ہوا چپل پاخانے میں لڑا کر ان داداڑی منڈو کے چہروں پر مارو اور کہو کہ ہم مینا میں تو نہ جا سکے لیکن خدا نے شیطان خود ہمارے جین نگر بھیج دیا ہمارے بنگلور بھیج دیا ہمارے کرناٹک بھیج دیا مارو ان خبیصوں کو مارو ان آزر کی اولاد کو مارو ان شیطان کے ناپاک نسخے سے پیدا ہونے والے حراب زادوں کو مارو ابھی وقت نہیں آیا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مسلمان سنت کے راستے پر آ جائے مسلمان اسلام کے راستے پر آ جائے آج امت پر کیا حالت بیت رہی ہے آج امت کن حالتوں سے گزر رہی ہے خدا کا وہ کون سا قہر ہے وہ خدا کا کون عذاب ہے جس کا امت آج سامنا نہیں کر رہی ہے جس کے امت آج جو ہے مقابلہ نہیں کر رہی ہے امت کے کون سے نوجوان طبقے کو جیل میں نہیں ڈالا گیا امت کی کتنی بہنوں اور ماؤں کی آبروں کا کیا سودا نہیں کیا گیا آج تم گوشت کو کاٹ کر ان کی رانوں کو روسٹ کر کر اور ان کے کباب بنا کر کھا کر تم اپنے آپ کو عیسائی ہونے کی دلیل دے کر اپنے آپ کو کرسمس کی عید منانے کا دعویٰ کر کر تم کیوں امت مسلمہ کا مذاق کرتے ہو ایک کافر مسجد میں آ کر اگر خدا کو نہیں مانتا آخا کو نہیں مانتا مسلمان کو نہیں مانتا مسلمان مسلمانوں کی طرح اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ مسلمانوں کا مذاق کر رہا ہے وہ مسلمانوں کی نماز کی توہین کر رہا ہے اگر تم مسلمان بننا نہیں چاہتے تم ملت آبی تم ابراہیم ابراہیم کی ضروریت میں داخل ہونا نہیں چاہتے تمہارے دل میں جذبہ ایمانی نہیں تمہارے دل کے اندر مر مٹنے کا جذبہ نہیں فنا ہونے کا جذبہ نہیں ارے کیا تم قربانی دو گے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے تھے مینا کی وادی میں حضرت ابراہیم اللہ کے کہنے پر اپنی بیوی کی قربانی دینے مکے کے وادی چلے گئے تھے چورو کا حیث زبان سے چاٹنے والوں چورو کا پیشاب پینے والوں چورو کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے والوں اگر تمہیں کہا جائے تم اپنی بیوی کو چھوڑو تمہیں کہا جائے اپنی بیوی کو تم جنگل میں چھوڑو تمہیں کہا جائے اپنی اولاد کو جنگل میں لے جا کر مینا کی وادی میں تم لبدخ وادی میں اس کے گلے پر چھری چلاؤ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچو کیا تم یہ کام کر پاؤ گے میں کہہ سکتا ہوں میں کروں گا آپ کہیں گے آپ کریں گے ارے جو صبح کے سہانے وقت میں جنتی موسم کے وقت میں بسترے کی قربانی دے نہیں سکتا چوروں کے بغلوں کی بدبو کی قربانی دے نہیں سکتا حالت جنابت کے اندر بیوی کے پہلو کی قربانی دے نہیں سکتا کیا وہ اپنی بیوی کو لذت وادی میں چھوڑے گا جو اپنی اولاد کو کرسچن اسکولوں سے نہیں سکتا جو اپنی اولاد کو جھبا نہیں دے سکتا جو اپنی اولاد کو ٹوپی نہیں دے سکتا جو اپنی اولاد کو اماما نہیں دے سکتا جو اپنی اولاد کو پیرانے پیر کے چہرے میں دیکھ نہیں سکتا جو اپنی اولاد کو صدیق و فاروق کے طریقے پر شادیاں نہیں کروا سکتا کیا وہ حرام زیادہ اپنی اولاد کو قتل کرنے چلا جائے گا جب تمہیں اولاد کی قربانی کا جذبہ نہیں ہے بیوی کی قربانی کا جذبہ نہیں ہے مال کی پوجا دولت کی پوجا اولاد کی پوجا جوڑوں کی پوجا لڑکیوں کی پوجا بچوں کی پوجا اور فون کے ڈسپلے کے اندر مسلمان نمازی کسی کے ڈسپلے میں جورو کی فوٹو کسی کی ڈسپلے کے اندر اولاد کی فوٹو کسی کے ڈسپلے کے اندر لڑکی کا نام کسی کے ڈسپلے کے اندر لڑکے کا نام اور کسی کے فون کے ڈسپلے کے اندر جورو کا نام کسی کی بلڈنگ پر جورو کا نام کسی کی بلڈنگ پر اولاد کا نام تم اللہ کے راستے میں قربانی دو گے کیا مذاق کرتے ہو رحم کرو جانوروں پر رحم کرو ہاتھ جوڑ کر یہ خطیب عرض کرتا ہے رحم اپنی جانوں پر کرو رحم بکروں پر کرو رحم اونٹوں پر کرو جب تمہارے اندر جذبہ ابراہیم نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علا نبی علیہ سلاد وسلام کا ایثار کا جذبہ نہیں ہے شادی سنت کے مطابق نہیں کر سکتے بیوی کو حضرت عائشہ کا لباس نہیں دے سکتے اولاد کو اسماعیل کا طریقہ نہیں دے سکتے میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا چاہو کہ تم رحم کرو اس جانور کو دان دے دو اس جانور کا صدقہ کر دو اس جانور کو کسی مدرسے کے کھوٹی سے باندھ دو اس جانور کو بیچ کر اپنے گھرانے کے کسی غریب آدمی کی شادی میں اور ان کے بچوں کی فیس میں مدد کر دو نہیں قربانی دینا ہے تو قربانی دیتے وقت یہ پڑھا جاتا ہے انی وجہ تو وجہ فتح حنیفہ وما انا من المشرقین آخر جانور لاکھوں قربان کیے جاتے ہیں ولیمے میں قربان کیے جاتے ہیں شکرانے میں قربان کیے جاتے ہیں گھر کی ٹھنڈک میں قربان کیے جاتے ہیں کسی عالم سے پوچھو عام طور پر جانور کی ذبح کرتے وقت کیا انی وجہ تو بڑھا جا سکتا ہے عالم کہے گا مفتی کہے گا نہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر تمہیں جانور کو قربان کرنا پڑے گا لیکن ان ایام میں قربانی میں قربانی کے جانور کے سامنے اگر چھری چلانا ہو تو یہ کہنا پڑے گا انی وجہ تو یہ انی وجہ تو وہ ہے جو آپ نماز کے وقت پڑھتے ہیں انی وجہ تو وہ ہے جو آپ فجر میں پڑھتے ہیں انی وجہ تو وہ ہے جو آپ عیدین میں پڑھتے ہیں انی وجہ تو وہ ہے جو آپ تلاوی میں پڑھتے ہیں انی وجہ تو وہ ہے جو آپ جمعہ میں پڑھتے ہیں انی وجہ تو وہ ہے جو دن کی نمازوں میں پڑھتے ہیں انی وجہ تو وہ ہے جو آپ رات کی نمازوں میں پڑھتے ہیں نماز میں کیوں پڑھا جاتا ہے نماز میں اس لیے پڑھا جاتا ہے اے اللہ جب میں نے تقبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر کہا میری چورو حرام ہو گئی میری اولاد حرام ہو گئی میرا کارخانہ حرام ہو گیا اللہ اکبر کہا اب بیوی کے کس نہیں مار سکتا اللہ اکبر کہا اب بیوی کی باہوں میں جا نہیں سکتا اللہ اکبر کہا اولاد کو گود میں نہیں لے سکتا اللہ اکبر کہا اولاد کو شفقت کا بوسا نہیں دے سکتا اللہ اکبر کہا اولاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا اللہ اکبر کہا کارخانے کو یاد نہیں کر سکتا اللہ اکبر کہا کارخانے کا بٹن چلانا بھول گیا تھا اب چلا نہیں سکتا اللہ اکبر کہا چولہا آن کر کے آ گیا تھا اب آف نہیں کر سکتا تقبیر تحریمہ انسان کو ناسی اللہ اللہ کے علاوہ تمام مخلوق اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے بیوی حرام ہو جاتی ہے اولاد حرام ہو جاتی ہے ماں حرام ہو جاتی ہے باپ حرام ہو جاتا ہے حلال کاروبار حرام ہو جاتا ہے یہی می وجہ تو قربانی کے وقت پڑھ کر ایک بندہ یہ کہ کہتا ہے اے اللہ حضرت ابراہیم نے جیسے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے اپنی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اپنے اول آباد کو حرام کر لیا تھا اپنے خاندان کو اپنے ملک کو اپنے قبیلے کو اپنی دنیا والوں کو حرام کر لیا اے اللہ یہ بکرا تو قربانی دے رہا ہو لیکن جب تو کہے میں بیوی کی قربانی دوں گا جب تو کہے میں اولاد کی قربانی دوں گا جب تو کہے میں مال کی قربانی دوں گا جب تو کہے میں نفس کی قربانی دوں گا جب تو کہے میں خواہشات کی قربانی دوں گا انی وجہ تو للذی فطر السماوات والارض حنیفا زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے جیسے جنازے میں مردہ تنہا ہوتا ہے شوہر جا رہا ہے بیوی ساتھ نہیں بیوی جا رہی ہے شوہر ساتھ نہیں اولاد جا رہی ہے ماں باپ ساتھ نہیں ماں باپ جا رہے ہیں اولاد ساتھ نہیں اے اللہ جیسے جنازے میں مردہ تنہا قبر کے اندر موتا تنہا ہوتا ہے اے اللہ میں اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر میں تیرے لیے قربان ہوں میں تیرے لیے فدا ہوں اور چونکہ تو اپنے آپ مجھے اپنے آپ پر چھری چلانے کا حکم نہیں دیا اپنے آپ پر ختم کرنے کا حکم نہیں دیا اس لیے میں اپنے آپ کو ختم نہیں کر رہا ہوں جان تو دے دی دی ہی بھی اسی کی تھی حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا یہ جان بھی چلی جاتی یہ مال بھی چلا جاتا تم اپنے ماؤں کے پیٹوں سے آئے تھے ان پتھروں کی عمارتوں کو لے کر آئے تھے ان اپارٹمنٹ کو لے کر آئے تھے جس چورو کا حص چاٹتے ہو اس چورو کو ماں کے پیٹ سے لائے تھے جس اولاد کی غلامی کر کر اس کا پاخانہ منہ صاف کرتے ہو اور اس کی اطاعت کے اندر اللہ رسول سے ناتا توڑتے ہو کیا اپنے ماں کے پیٹ سے تم آئے تھے اندھے تم آئے تھے لنگڑے تم آئے تھے لولے تم آئے تھے بہرے تم آئے تھے گونگے خدا نے دیکھنے کی صلاحیت دی خدا نے بولنے کی صلاحیت دی اسی لیے کہ تم نبی کے دشمنوں کا چہرہ بناؤ اسی لیے کہ تم نبی کے دشمنوں کی اداؤں کو اپناؤ اسی لیے کہ ابو جہل ابو لہب کے طور طریقوں کو اپناؤ اسی دن کو دیکھ کے لیے آئے تھے تنہا نہ بلڈنگ تھی نہ روپیہ تھا نہ پیسہ تھا نہ بنگلہ تھا تم آئے تھے تنہا تم آ... تم جاؤ گے تنہا کسی طرح جب قربانی دو گے تو یہ الفاظ ہیں امی وجہ تو وجہ فتح آپ والارض حنیفہ حنیفہ کے معنی یکسو ہو کر تمام کائنات کو چھوڑ کر بیوی کی محبت اولاد کی محبت مال کی محبت کارخانے کی محبت اے اللہ مردے کی طرح تنہا میں حاضر ہو حضرت جنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مینا کی وادی میں حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے گیا سارے لوگ مینا کی وادی میں قربانی دینے کے لیے اپنے اپنے جانوروں کے پاس منہر گئے یعنی قربانی دینے کی جگہ گئے اپنے اپنے جانوروں کی قربانی دینے کے لیے گئے میں نے دیکھا ایک دیوانہ مینا کے ٹینٹ کے اندر مینا کے خیمے کے اندر جا گزری ہے میں نے سوچا کہ یہ کیا قربانی دے گا یہ کب جائے گا میں نے کہا کہ میں نے سوچنے لگا اپنے دل میں یہ کیا کرے گا تو چنانچہ میں دیکھا اور تو وہ کہنے لگا اے اللہ تمام لوگوں کے پاس حج کی ادائیگی کے ارکان کا اور حج کے رکن کا اور حج تمتو کی قربانی کا ادا کرنے کے لیے تو نے ان کو جانور دیا اے اللہ تیری طلب پر تیرے بلاوے پر تو آ گیا ہو اتنا غریب ہو اتنا لاچار ہو اتنا مجبور ہو کہ آج میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے ہاں اے اللہ تیری دی ہوئی ایک جان ہے آج اس مینا کی وادی میں ہزاروں لاکھوں حاجی جب اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کی قربانی دے رہے ہوں گے اور اے اللہ تو ان کی اداؤں کو اور تو ان کے اس جو ہے پرفریت منظر کو پسند کر رہا ہوگا اس غریب کی طرف بھی تو دیکھ رہا ہوگا یہ کہہ کر وہ دیوانہ اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے گلے کے پاس لے کر گیا اور یہ کہا اے اللہ میرے پاس میری جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے یہ کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہا حضرت جنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہہ کر وہ ڈھیر ہو گیا میں قریب گیا اس کی روح پرواز کر چکی تھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کو وہ قربان کر چکا تھا مسلمان کو ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی خواہش اللہ سے ملنے کی ہوتی ہے امریکہ ڈراؤن جیسے تیارے بھیج کر کر اپنے فوجی کتے بھیج کر وہ ہمارے اوپر بمباری کرے ہمارے ملکوں کے نام و نشان کو ختم کرے میں تو کہتا ہوں اس وقت عالم کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے عالم کے مسلمانوں کے لیے سعادت ہے کہ جو جامع شہادت کو پانے کے لیے مجاہد بڑی بڑی ٹریننگ لیتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو پھلانتا ہے بڑے بڑے فخر فاقوں کو سہتا ہے آج بن بلائے یہ شہادت کا مہمان ڈراؤن کی شکل میں امریکہ فوجی کتے کی شکل میں عراق والوں تمہیں سعادت ہو فلسطین والوں تمہیں خوشخبری ہو سوڈان والوں لیبیا والوں والوں انڈونیشیا جن ممالک پر امریکی فوجی کتے الغار کر رہے ہیں ان ممالک کی خوش نصیبی ہے کہ یہاں بن بلائے شہادت کا مہمان ان کے گھروں میں جا رہا ہے بوڑھوں پر جا رہا ہے بوڑھے تو زندگی کی بہاریں دیکھ چکے ہیں اب انہیں زندگی سے مایوسی ہو چکی ہے اب ان کے اور قبر کے درمیان صرف کفن کا واسطہ ہے صرف جنازے کا واسطہ ہے اس شہادت کی خبر نے اس واسطے کو ختم کر دیا بوڑھوں کے لیے یوں شہادت ہے نوجوان اس پر فتن زندگی میں اور اس پر آشو ماحول میں کیا زندگی گزاریں گے قدم قدم پر فتنے ہیں قدم قدم پر امتحان ہیں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں کیا وہ گزاریں گے کیا وہ حالتیں دیکھیں گے ان کے لیے سعادت کے دنیا میں کسی دلہن کو اپنے باہوں میں لینے سے بہتر کہ جنت کی ان کی دلہن بننے کے لیے تیار ہے بوڑھے زندگی کی بہاریں دیکھ کر جامع شہادت نوش کر رہے ہیں نوجوان دنیا کی گندی دلہن کو باہوں میں لینے کے بجائے جنت کی ہور کو وہ اپنے باہوں میں لے رہے ہیں اور جنت کی ہور کو دلہن بنا رہے ہیں بچے اپنی مسکراہٹ کے گل اور اپنی مسکراہٹ کے پھول بننے سے پہلے یہ کلی کے اندر یہ جو ہے شہید ہو رہے ہیں بچوں کے لیے بھی جو ہے بائی سے ساگت نوجوانوں کے لیے بھی بائی سعادت اے امریکی دجال ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہم قربانی کے موسم کے اندر لاکھوں جانور قربان کر کر کروڑوں بکرے قربان کر کر ہم تجھے ڈرا رہے ہیں ہم تجھے دھمکا رہے ہیں ایک نشانی کے طور پر ہم جانور قربان کر رہے ہیں ہماری سعادت یہ ہے کہ سنون مشری کے سامنے اس دیوانے کی طرح ہم بھی دیوانے بن جاتے ہم بھی اپنی جان اللہ کو دے دیتے ہمیں نہیں چاہیے یہ گندی دنیا ہمیں نہیں چاہیے یہ زلیل دنیا ہمیں نہیں چاہیے یہ ملول دنیا ہمیں نہیں چاہیے وہ دنیا جس کو اللہ نے مچھر کے پر کے برابر محبت کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا دنیا میں کچھ کتا کھانے والے ہیں دنیا میں کتے پالنے والے ہیں دنیا میں سانپ پالنے والے ہیں دنیا میں سانپ کھانے والے ہیں دنیا میں بچھو کی پرورش کرنے والے ہیں دنیا کے اندر تمام مخلوق اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مچھر کو کوئی پالتا نہیں مچھر کی کوئی پرورش نہیں کرتا اس مچھروں سے ہزاروں بیماریاں انسان کو پیدا ہو رہی ہیں بندر کی بیماری آ رہی ہے سور کی بیماری آ رہی ہے لاکھوں بیماریاں یہ جو ہے مچھر دے رہا ہے مچھر کو کوئی نہیں پالتا ہر کوئی اسے دھکا دے کر نکالتا ہے اے رب کائنات یہ پوری دنیا جس میں پیرس ہے جس میں وائٹ ہاؤس ہے جس میں لال قلعہ ہے جس میں سوئٹزرلینڈ کی نہریں ہیں اے کمینو تیس بھی چالیس کے کچے مکان پر فخر کرتے ہو اے کمینو وہ اپارٹمنٹ کی تیسری منزل جس کا نچلا حصہ بھی نہیں اور جس کا اوپری حصہ بھی نہیں اگر نیچے بھی نہیں جا سکتے اوپر بھی نہیں جا سکتے اس پر تم پکڑ کر رہے ہو اس پر تم شان کر رہے ہو میرے رب کہتا ہے یہ سات زمین اور سات آسمان پوری دنیا ملا کر مچھر نہیں مچھر کے پر کے برابر نہیں دنیا کے کتوں تمہیں دنیا مبارک دنیا کے پجاریوں تمہیں دنیا مبارک دولت کے پجاریوں گن گن کر رکھ کر رکھنے والوں اور ایک چپل ٹوٹ جائے ایک زیور گم ہو جائے ایک سو کا نوٹ کہیں کھو جائے رات میں بے قراری سے تڑپنے والے والو تمہیں دنیا مبارک ہمیں جنت کی ہو مبارک ہمیں جنت پیاری ہے ہمیں اللہ سے ملنا پیارا ہے ہمیں حضرت بلال سے ملنا پیارا ہے ہم حضرت حمزہ سے ملنا چاہتے ہیں ہم نبی سے ملنا چاہتے ہیں ہم حضرت عثمان سے ملنا چاہتے ہیں ہم اپنی اماں عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر سونا رکھ اپنا سر رکھ کر سونا چاہتے ہیں ہم اپنی اماں حضرت زینب حضرت خطجہ کے گود کے اندر اپنا سر رکھ کر آرام کرنا چاہتے ہیں دنیا کے کتوں تمہیں دنیا مبارک دجال کی جنت کے پجاریوں تمہیں دجال کی جنت مبارک ہمیں زندگی سے پیار نہیں ہے ہمیں مال سے پیار نہیں ہے ہمیں دولت سے پیار نہیں ہے اے یہود اے نسارا اے اسلام کے دشمنوں اے مسلمانوں کے دشمنوں ہم جو ہے قربانی دے کر تمہیں سمجھا رہے ہیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم آخرت کے تعلیم ہیں ہم عرش کے سائے کے تعلیم ہیں ہم حوض کوثر کے پیاسے ہیں ہم دنیا کا پانی پانی نہیں پینا چاہتے ہم حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں ہم دنیا کی سوئٹزرلینڈ کی نہروں میں غوطہ لگانا نہیں چاہتے ہم جنت کی نہروں میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں قربانی دینے والا قربانی دے کر دنیا کو للکارتا ہے عام نمازوں کے بعد عام دنوں کے اندر آپ نماز پڑھیں گے سری دعا ہوگی رفو چکر ہو جائیں گے ایام تشریف کے اندر نو ذیل حجا سے لے کر تیرہ ذیل حجا کی اثر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تقبیر تشریف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کیا مطلب ہے اللہ بڑا ہے امریکہ بڑا نہیں یہود بڑا نہیں نصارہ بڑے نہیں میزائل بڑا نہیں براؤن بڑا نہیں ایک طرف قربانی اور دوسری طرف یہ نعرہ کہ وقت پڑنے پر جان دیں گے وقت پڑنے پر مال دیں گے ہمیں دنیا کی بیوی عزیز نہیں ہمیں دنیا کی اولاد عزیز نہیں ہمیں دنیا کے کارخانے عزیز نہیں ہم دنیا میں رہتے ہوئے نبی کا جلوہ نہیں کر سکتے ہم دنیا میں رہتے ہوئے حضرت عثمان کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بہن فاطمہ کا دیدار نہیں کر سکتے یہ شہادت آئے گی یہ موت آئے گی یہ کفن ملے گا یہ جنازے کی سواری ملے گی یہ قبر میں جائیں گے تب نبی کا دیدار ہوگا تب حضرت عثمان کا دیدار ہوگا تب جنت کا دیدار ہوگا اے دنیا کے کتوں جو ساری ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر نہیں تمہیں دنیا مبارک دنیا کا گوبر مبارک دنیا کی غلاثت مبارک اے نمازیوں اے قربانی دینے والو قربانی دینے کے بعد بھی اگر تمہارے دل کے کسی گوشے میں اگر تمہارے جسم کے کسی خون کے خطرے میں تمہاری چورو کی حیث کی محبت ہو تمہاری اولاد کی شفقت کا جذبہ ہو تمہارے مال کی محبت ہو تم اپنا دھرم بدل لو تم اپنا مذہب بدل لو قربانی دینے والا جانور کاٹنے والا ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہا ہے کسی نمرود کی ادا کو کسی قارون اور کسی شداد اور کسی فرعون کو طریقے کو وہ زندہ نہیں کر رہا ہے وہ نبی کے طریقے کو نبی نے سو اونٹوں کی قربانی دی اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے بقیہ اونٹ حضرت علی کو دے دیا کہ تم ذبح کرو وہ حضرت ابراہیم وہ فضئی نہ ہو بھی نازیم کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر جنت کا دمبا دے دیا خبردار خبردار تمہاری چھری چلے خواہشات پر تمہاری چھری چلے بیوی کی محبت پر تمہاری چھری چلے اولاد کی محبت پر بیوی محب بیوی محبوب ہو اور اولاد عزیز ہو اور تمہاری بلڈنگوں پر تمہارے اپارٹمنٹ پر تمہارے موبائل کے ڈسپلے پر تمہاری چورو کی تصویر رکھنا ہو تمہاری بیٹی کا تمہاری اولاد کا نام رکھنا ہو بکروں کی جان مت لو اسی بیوی کا اسی اولاد کا حیض و نفاس پیو اسی کی پوجا کرو اور اعلان کرو امریکہ کے کتوں ہم تمہارے ساتھ ہیں بھول کر ہم مسلمانوں کی نسل میں پیدا ہو گئے بھول کر ہم ملت ابراہیم میں پیدا ہو گئے لئی انال اللہ لہمہ ولا دماغا ولا کی انالخوام منکم میرا رب جب تمہارا محتاج نہیں ہے میرا رب جب تمہیں پیدا کیا گندے پانی سے پیدا کیا وہ لدی یوسور پھر اور حامی کیفا یشا جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو ماں کے خون کا ہے تمہارے باپ کا لطفہ مل کر تم اتنے گندے تھے اتنے گندے تھے اگر وہ حمل گر جاتا تو تمہاری ماں تمہیں تھوک کر بھاگ جاتی وہ حمل اگر تمہارے باپ کے کپڑوں پر پڑ جاتا تمہارا باپ کھکار کر تھوک کر بھاگ جاتا اتنے گندے تھے میرے رب نے کہا وہ لدی یو رکم فل ارحامی کیفا یشا کہ وہ رب وہی ہے جس نے تمہیں مادر رم ہے مادر رحم میں تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بنائی اور اتنی پیاری اتنی بھول اور اتنی سندر شکل بنائی کہ ماں اپنا کلیجے کا ٹکڑا کہنے لگی ماں تمہیں چاند کا ٹکڑا کہنے لگی اگر یہ ماں نو مہینے سے پہلے سات مہینے چھ مہینے میں حمل گرا دیتی اور اس ماں کو کہا جائے یہ تیرا چاند کا ٹکڑا ہے یہ تیرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ گا جو اپنے فون کے ڈسپلے میں اپنی بلڈنگ کے پتھر میں جس نے بیٹے کا نام کندا کرایا اس گرے ہوئے خون کو اس گرے ہوئے حمل کو تخت میں رکھ کر بالٹی میں رکھ کر اور پلیٹ میں سجا کر باپ کو کہو یہ وہ ہے جس کا نام تو ڈسپلے کے اندر لاتا تھا میرے رب نے تمہیں وہ شکل دی کہ ماں محبت کرنے لگی شوہر بیوی سے محبت کرنے لگا بیوی شوہر کو آقا سمجھنے لگی اولاد ماں باپ کے تابع ہونے لگی ماں باپ اولاد پر شفقت کرنے لگی اسی لیے کہ تم آج دین کا مذاق کرو سنت ابراہیمی کا ٹھٹا کرو تم نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے یہ دعا نہیں پڑھی جاتی قربانی کی دعا قل ان سلاتی مماتی للہ ربی لال بسم اللہ اللہ اکبر کساب کاٹتا ہے قریش کاٹتا ہے بکر کساب بیل کساب جانور کاٹتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر قربانی دینے والا انی وجہ تو قربانی دینے والا قل ان سلاتی اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میرا جینا میرا مرنا تتھو ہے تیرے اوپر چھوٹ جھوٹ بولتا ہے اللہ کو جا ہندوستان کے وزیر اعظم کو دھوکہ دے دے جا ہندوستان کے سپریم کورٹ کو دھوکہ دے دے جا ہائی کورٹ کو دھوکہ دے دے جا chief minister B J P کے یڈیورپا کو دھوکہ دے دے پولیس ملٹری کو دھوکہ دے دے اللہ کو دھوکہ دیتا ہے ان سلاتی ونوسوں کی وہ مہیا وہ مماتی للہ میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی اللہ لے کمی نے چہرے پر داڑھی نہیں رکھ سکتا میں ایک مردود اپنے جسم پر اسلامی لباس نہیں لا سکا اپنی عورت پر پردہ نہیں لا سکا اپنے گھر کے اندر فاطمہ کا گھرانہ نہیں لا سکا جھوٹ کیوں بولتا ہے کس کے سامنے جھوٹ بولتا ہے رب کے سامنے جا عدالتوں میں جھوٹ بول جا سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں جھوٹ بول جا ودھان سبھا کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جہاں جوتے چلتے ہیں چپل چلتے ہیں لاٹیاں چلتی ہیں گرے بان پکڑے جاتے ہیں جا جا تھکانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا اللہ ہی ملا کہ وہ مہیا وہ مما اللہ رب العالمین چہرے پر داڑھی نہیں اور اسلامی لباس نہیں صدیق و فاروق کا چہرہ نہیں اور کہتا ہے میرا جینا اور میرا تو یہ دعا پڑھ اگر تجھے قربانی دینا بھی ہے آج کے بیان کے بعد عزت بچانے کے لیے کیا حضرت بول ڈالے تو ہمیں داڑھی رکھ لینا کیا کیا حضرت بول ڈالے تو جانور کسی مدرسے کو دے ڈالنا کیا برسا سے ہمارا باپ داڑھی مڈا کر قربانی دیتا آیا ہے برسا سے ہماری اما رنڈیوں کے لباس پہن کر قربانی دیتی آئی ہے ہے اگر دینا ہی ہے تو تم بھی دعا یہ پڑھو اے میرے رب تجھے گواہ بنا کر کہتا ہو ایک نمبر کا میں جورو کا غلام ہو ایک نمبر کا اولاد کا غلام ہو ایک نمبر کا دولت کا پجاری ہو ایک نمبر کا مال کا پجاری ہو یہ نہ کہو ان سلا تھی ونوسوں کی میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی بلکہ یہ کہو میرا کارخانہ میرا مال میری دولت میری دکان میرا بزنس میری تجوری میرا روپیہ میرا پیسہ میرا داڑھی مڈانا میرا چماروں کا لباس پہننا میرا حرام دادوں کا ہیئر اسٹائل اپنانا میری جورو کرنڈیوں کا لباس اپنانا یہ کہو شاید اللہ کو تمہاری ادا پسند آ جائے جھوٹ بول کر قربانی دو گے تمہارا جوتا تمہارے سر ہوگا اللہ کو یہ تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے خون کی ضرورت نہیں ہے کلام پاک کے سترویں پارے میں سور حج میں میرے اللہ نے فرمایا لئی انا اللہ لوہ محا وا ولا کی ارے تم کیا مجھے جانور دو گے اونٹ دو گے گائے دو گے بکرا دو گے دمبا دو گے تمہاری سانس کے تم مالک نہیں تمہاری سانس کے تم مالک نہیں مرے ہوئے مچھر کو زندہ نہیں کر سکتے مری ہوئی مکھی کو زندہ نہیں کر سکتے اون کے گلے میں ہار پہنا کر اور بکرے کے گلے میں دمبے کے گلے میں پھول مالا پہنا کر ایسا گلیوں کے اندر لے کر پھرتے ہو گویا تمہاری جورو نے اس کی کوک سے اس کو پیدا کیا اور تم اس کے مالک ہو تم اس کے رازق ہو تمہاری صحت کے تم مالک نہیں تمہاری بیماری کے تم مالک نہیں تمہاری زندگی اور تمہاری موت کے تم مالک مالک نہیں یا یوحنات انتم الفقراء ایک ایک بھی تم میں کا میرا محتاج ہے اور اللہ غنی ہے اور اللہ قابل تعریف ہے نہیں نہیں میں تمہارا نہیں تم میرے محتاج ہو تمہارے جانور اور تمہارا جانور کا گوشت اور ان کی کھال اور ان کا خون نہیں آتا لینا اللہ ولا دیوا میں تو تمہاری دل کی حالت دیکھنے کے لیے موسم قربان لاتا ہو موسم حج لاتا ہوں اور حج جا کے ایام تقبیر تشریف کے دن لاتا ہوں دیکھوں کہ آج بھی تم نمازی بنتے ہو نہیں بنتے ہو آج بھی داڑھی رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو آج بھی جورو کی غلامی سے توبہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو جورو کا فون آئے ایسا جسم کے اندر زلزلہ کپ کپی اگر کسی کو کلام پاک کے تیسرے پارے زلزال کا ترجمہ معلوم نہ ہو مطلب معلوم نہ ہو جورو کے غلام کا فون آنے پر اور اس کا رنگ ٹون کیا رکھا ہے کانچ کی آواز ایمبولینس کی آواز پولیس کا سہرن یعنی خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے جو کی جو آواز آتی ہے کال آتی ہے یا ایسا نہیں یہ پولیس کا پیغام ہے یہ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز ہے یہ سمندر کی لہروں کے ٹکرانے کی آواز ہے یہ طوفان کا پیش قیمہ ہے کلام پاک کا تیسواں پارہ الارض رہا واخرجت الارض رہا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا زمین کو جھجوڑ دیا جائے گا زمین میں زلزلہ پپا ہوگا جب سور ہوگا اور زمین زلزلہ آئے گی تب آپ رہیں گے میں رہوں گا اللہ بہتر جانے لیکن اس آیت کا ترجمہ دیکھنے کے لیے جورو کے غلام پر جب سیرن کی آواز کا اور سیرن کے رنگ ٹون کا جب جورو کا موبائل آئے اولاد کا غلام ماں باپ کو ان کا فون آئے تب دیکھنا سر کے بالوں سے لے کر پیر تک کیسا ان کا وجود کام جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے زلزلت الارض زلزالہ کہ جب زمین کو دھکا دے دیا گیا اور زمین کے اندر زلزلہ بپا ہو گیا وارے وارے جورو کے غلام حیال السلام پر تیرے وجود کے اندر کپ کپی نہیں آئی داڑھی مڈاتے وقت تیرے وجود کے اندر کپ کپی نہیں آئی چورو کا و چاٹتے وقت تجھے جہنم کا لہو یاد نہیں آیا قبر کا عذاب یاد نہیں آیا جورو کے غلام و سنبھلنے کا موقع ہے اولاد کے غلام دولت کے پجاریوں دکان کے پجاریوں مال کے پجاریوں نوٹوں کے پجاریوں ابھی وقت ہے کہ جانور کٹا نہیں ابھی وقت ہے کہ جانور کے گلے پر چھری نہیں چلی ابھی وقت ہے کہ جانور جانور کا گوشت بٹا نہیں دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ فرماتے ہیں ولا کی میں تمہارے جانوروں کی قربانی کو لے کر میں تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھتا ہوں لئی اللہ لو مہا اس کا جانور کا گوشت نہیں جاتا پیارے اس کا خون نہیں جاتا پیارے اس کی جان جاتی ہے اور تیرے دل کو اللہ دیکھتے ہیں تیرے آنکھوں کی روشنی خدا نے دی تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت خدا نے دی تجھے بیوی سے ملنے کی شہوت خدا نے دی تجھے کانوں سے سننے کی طاقت خدا نے دی تو خدا کو بیل دے گا تو خدا کو بنگرا بکرا دے گا تو خدا کو دمبا دے گا تیرے آنکھ کی روشنی کی حفاظت کر لے کہیں چشمہ نہ لگ جائے سوڈے کے گلاس کا تیرے پیروں کی حفاظت کر لے کہیں بیساکھی تیرے ہاتھوں میں نہ آ جائے کہیں اپنے پیشاب اور پاخانے کی عزو کی حفاظت کر لے نالیوں کی حفاظت کر لے کہیں بسترے کے اندر پڑے پڑے پیشاب قطع نہ ہو جائے تیری بیوی ابو لہب کی طرح تجھے دھکے دے کر گھر سے نہ نکال دے لئی اللہ لوہو محا دما اور قربانی دینے والے قربانی دیتے ہیں اللہ کے یہاں ان کا مقام اور ان قربانی مذاق نہیں قربانی رسم نہیں قربانی چھٹا نہیں قربانی بکرے اور جو ہے بکرے کے ران روسٹ کر کر رشتہ داروں دامادوں کے ساتھ کھانے کا نام نہیں قربانی بیل کے چاوس بنا کر انگاروں میں بھون کر چٹکارے لے کر کھانے کا نام نہیں قربانی عمدہ گوشت فریجوں میں رکھ کر کباب بنا کر ہڈیاں چھچڑے فقیروں کے دینے کا نام نہیں قربانی اللہ کے نام پر مر مٹنے کا نام ہے قربانی اسلام کے لیے مر مٹنے کا نام ہے قربانی سنتوں کے لیے مر مٹنے کا نام ہے یہ جذبہ نہیں ہے رنڈیوں پر مر مٹتا ہے شرم گاہوں پر مر مٹتا ہے حیض و نفاس پر مر مٹتا ہے مچھر کے پر سے کم دنیا پر مر مٹتا ہے میرے پیارے ابراہیم کا ٹھٹا کیوں کرتا ہے ابراہیم کا ٹھٹا کرنے کے لیے نمرود جو تھا کیا کم تھا میرے پیارے میرے محبوب کا ٹھٹا کیوں کرتا ہے میرے محبوب کا ٹھٹا کرنے کے لیے کیا ابو جہل کم تھا ابو لہب کم تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبید نے سلول کم تھا کیا عبداللہ ابن سبا کم تھا کیا منافق کم تھے گفار کم تھے مشرقین کم تھے جو عثمان و حیدر نام رکھ کر آج تو نبی کا مذاق اڑانے آ گیا میرے پیارے نبی کا مذاق اڑانا ہے نبی کی ملت سے نکل جا نبی کے دین سے نکل جا نبی کے دھرم سے نکل جا اور یہ میرا نہیں میرے باپ کا نہیں دارلوم دیون کے کسی مفتی کا نہیں احمد رضا خان کا نہیں ابو لالا مودودی کا نہیں اور تبلیغی جماعت حضرت نظام الدین مرکز کے ذمہ دار کا یہ فتوا مولانا صاحب صاحب کا نہیں ہے بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان سیا جو قربانی دے سکتا ہے ولم یو صحیح صحیح مانوں میں قربانی نہ دے فلا یقربن مسلانہ میرے محبوب نے فرمایا اس کمینے کو میرے عیدگاہ تک آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی دے ڈھنگ سے دے انا کل ان کا ہم نے آپ کو حوض کو دیا اس کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیے آپ قربانی دیجیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا اللہ نے ہمیں ملت آبی کو ابراہیم میں پیدا کیا اللہ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا کیا اس کے شکرانے کے اندر قربانی دے کر اپنے مر مٹنے کے جذبے کا اظہار نہیں کرے گا اگر نہیں کرنا فلا یقربن مسلانہ میرے آقا نے فرمایا اس کمی نے ملود مردود کو کوئی ضرورت نہیں کہ عیدگاہ کے اندر قدم رکھ کر عیدگاہ کو ناپاک کر دے نہیں پڑے وہ جب بیوی کی پوجا کرتا ہے بیوی کی باہوں میں رہے اولاد کی غلامی کرتا ہے اس کا پیشاب پاخانہ صاف کر کر تھالیاں اس کے کرے اور دولت کی بنگلے کی پوجا کرتا ہے تو اپنے بنگلے کی کیا آتا ہے ہمارے عیدگاہ کو کیا کام ہے کیا ضرورت ہے اسے تقبیر پکارنے کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا اسے یہ کہے جورو اکبر مال اکبر دولت اکبر اور اولاد اکبر میری اولاد بڑی ہے میری جورو کا حیض و نفاس کا خون بڑا ہے اور میری بیٹیا بڑی ہے میرا بیٹا بڑا ہے میری ڈگریاں بڑی ہیں میرے عہدے بڑے کیوں جھوٹ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر کہنے کا مطلب کوئی بڑا نہیں نہ جورو بڑی نہ مال بڑا نہ دولت بڑی یاد رکھ قربانیاں دے گا اللہ دنیا میں اس کے آثار بتائے گا اور دنیا میں اس کے سمراٹ بتائے گا تو قربانی کو نہیں جانتا تو شہادت کو نہیں جانتا اللہ کے نام مر مٹنے کے خیالات کو اور اس کی محبت کو تو نہیں جانتا تو جورو کا نام کا چاپ کرتا ہے تو اولاد کی نام کا تو مال کی نام کا تو دولت نام کا وظیفہ پڑتا ہے تجھے ذائقے کا پتہ نہیں اللہ کے نام پر مر مٹنے میں کیا مزہ حضرت شبلی نوبانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی اللہ اللہ اللہ کہہ دیتا تو جیب کے اندر گڑ گڑیا یہ جو گڑ ہوتا ہے میٹھا اس کی ڈلی ہوتی اور منہ میں ڈال دیتے فرماتے حضرت شبلی نعمانی میرے محبوب کا نام لے لیا خدا تیرے سے منہ کو میٹھا کر دے تو نے رب کو نہیں جانا تو نے دین کو نہیں جانا تو نے میرے محبوب کو نہیں نہیں جانا تو نے جنت کے ذائقے کچھ چکا نہیں گندی دنیا پر گندی عورت پر گندی اولاد پر تو مر مٹتا ہے جس دن تجھے کے سائے کا لگ جائے گا اور جس دن تجھے حوض کوثر کے گھوم کا پتا لگ جائے گا اور جس دن تجھے غلمان کے حسن کا پتا لگ جائے گا اس زلیل اور اس گندی دنیا پر مرے گا نہیں مٹے گا نہیں دے قربانی دے یہود سڑیں گے دے اللہ کے راستے میں قربانی نصارہ سڑیں گے دے اللہ کے راستے میں اپنے ماں مال اپنے جان اپنی آن اپنی اولاد کی قربانی ان شانیہ کا ہو لفتر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں گے قربانی دیں گے آپ کا دشمن ذلیل ہوگا دو قربانی اپنے مال کی دو قربانی اپنے اولاد کی دو قربانی اپنی بیوی کی دو قربانی اپنے ملک کی دو قربانی اپنے وطن کی ان شانیہ کا ہو لفتر اللہ کا وعدہ سچا ہے تمہارا دشمن ذلیل ہوگا لیکن یہ قربانی صحیح وعدوں میں ہونا چاہیے جو قربانی صحیح مسلمانوں میں ہوتی ہے اس کے آثار بھی دکھتے ہیں اس کے نتائج بھی دکھتے ہیں میں نے تبوک کا واقعہ بیان کیا تھا غزب تبوک کے موقع پر ایک صحابی راہ گم کر کر جنگل چلے گئے تھے وہاں پر ایک میزبان نے ان ان ان کی کی مہمانی انہیں انہیں کھلایا پلایا اور اور کے کے اون کو کو گھوڑے جانور کو کوٹے سے باندھ بنوایا اور بنوانے کے بعد ان کو اپنی ران کے اندر سر رکھنے کے لیے کہا وہ صحابی ان کی ران پر سر رکھا تو آرام کرنے لگے میں نے آپ کو بتایا ساری عقلیں یہاں پر قدم ساری ہوشیاریاں ساری ساری حکمتیں سارے فلاسفار کا فلاسفہ یہاں ختم ہو جاتا ہے خدا نے قدرت کی جو نشانی بتائی خدا نے شہادت عزما کا جو نتیجہ بتایا لوگوں حیرت کرو گے یہ بات اگر کسی اور کی ہوتی ہم ٹکرا سکتے تھے لیکن یہ بات حدیث کے اندر روایت کے اندر آئی ہے جو روایت جھوٹی نہیں جو حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی فرمایا گیا کہ جب یہ صبح میں اٹھے نہ وہ درخت نظر آیا نہ وہ ماحول نظر آیا نہ وہ کھانے کی پھینکی بھی ہڈیاں نظر آئی نہ وہ دسترخوان نظر آیا نہ وہ میزبان نظر آیا بلکہ کہا کہ ایک شہید تھا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا تھا اس کے پیر کی ران کی ہڈی تھی جس پر یہ مجاہد کا سر رکھا ہوا تھا اللہ دنیا میں یہ آثار بتاتے ہیں ابھی ایک بابا کا انتقال ہو گیا لوگ مرنے لگے اس کی دیدار کو لوگ مرنے لگے اس کی زیارت کو میں نے جوگل بابا کے نام پر ایک تقریر بھی کی ایک عنوان بھی دیا اور اس کے اندر اس کا سارا پوسٹ مارٹم کیا کوئی بابا بابا نہیں کوئی ولی قطب نہیں ہے بلکہ میں نے ساری حقیقت کو آگاہ کیا انسان جیسے زندگی گزارتا ہے اللہ اسی قسم کی اس کو موت دیتے ہیں زندگی سنت پر ہو موت سنت پر دیں گے زندگی قرآن پر ہو قرآن پڑھتے ہوئے موت دیں گے زندگی میں نماز سے محبت ہو سجدے کی موت دیں گے زندگی میں کعبے کی محبت ہو طواف کی موت دیں گے زندگی میں نبی کے روزے سے محبت ہو نبی کے روزے کی جالی کے سامنے ملک الموت آ کر ہماری روح کو نکالے گا اور اگر جو ہے محبت ہو دو مال سے محبت ہو دولت سے اللہ اسی قسم کی موت دیتے ہیں اس بابا نے دعویٰ کیا تھا میں نے اپنی زندگی میں قبر کو دی ہے یہیں پر میری موت ہوگی اس جگہ چھوڑ کر نہیں ہوگی اللہ نے واخاٹ ہاسپٹل کے اندر قدمے تڑپا تڑپا کر ہندو سسٹروں کو اور غیر مسلم کافروں اور دیڑوں چماروں ڈاکٹروں کو سامنے لالا کر کر انجیکشن گلوکس چڑھوا چڑھوا کر اپنے وہ دعوے سے ہٹا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے بستر مر کے اندر تڑپا تڑپا کر موت دی حدیث میں آتا ہے تین چیزیں ہو تو جلدی کرو نماز فوت ملے فوت ہونے کا اندیشہ ہے جلدی کرو اور خاص دور سے بیوہ کو لائق شوہر ملے اسے نکاح کرنے میں جلدی کرو موتا کی تدفین میں جلدی کرو حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی فجر میں اگر کوئی موتا ہو جائے تو جمعہ کی نماز کا انتظار نہ کرو کیوں جمعہ کی نماز میں ہزاروں لوگ آئیں گے ہزاروں لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے تو زیادہ جو ہے میت کو دعا ملے گی فرمایا ان ہزاروں لوگوں کی دعا کرنے سے پہلے دعا سے بہتر یہ ہے کہ سنت طریقے پر چار آدمیوں کو لے کر کر تم دفن کر دو یعنی جمعہ کی فجر میں موتا ہو جمعہ کا انتظار نہ کرو اس بابا کو تین ساڑھے تین در تک سڑایا گیا گلایا گیا تڑپایا گیا منکر نکیل قبر کے پاس آ کر جاتے رہے قبر کے اندر مسلط فرشتے انتظار کرتے رہے اور میں آپ کو بتلاتا ہوں شابان کے مہینے کے اندر علامہ شیر علی حیدری رحمت اللہ علیہ اے اے اللہ اللہ ان کا کفن ہمیں دے دے ان کی زندگی ہمیں دے دے ان کی حیات ہمیں دے دے دے ان کی شہادت کا کچھ حصہ ہمیں دے دے آپ نے دنیا کے اندر سنا ہوگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے جو ہے مہک آ رہی تھی فلاں صحابی کی قبر سے مہک آ رہی تھی اور فلاں جو ہے محدث کی قبر سے مہک آ رہی تھی علامہ شیر علی حیدری تجھ پر ہم قربان تیری زندگی کی جھلک خدایا ہماری زندگی میں مل جائے تیری موت کی جھلک ہماری موت کے اندر مل جائے تجھ پر ہزاروں جانے قربان تیری موت پر ہزاروں جانے فدا کون سی موت تو دے کر گیا کون سی شہادت کو اپنا کر گیا اب تک کا ریکارڈ تو یہ تھا کہ قبروں سے آیا کرتی تھی علامہ شہید کر دیا چہرہ وہ جسے دیکھ کر کافر کا قلعہ کام جائے چہرہ وہ جسے شیر کا دھاڑنا خاموش ہو جائے چہرہ وہ جسے جنگل کی آوازیں خاموشی میں بدل جائے چہرہ وہ جسے سمندر کی موجیں سکوت کے اندر تبدیل ہو جائیں چہرہ وہ جسے زمین و آسمان اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے واقعی با مسما شیر علی حیدری ایک شیر کا جو ہے ہلیا رکھنے والا نور مجسم کا ہلیا رکھنے والا تین دنوں تک نہ صرف قبر سے خوشبو آتی رہی بلکہ پگڑی سے خوشبو آتی رہی اور ان کی جو گاڑی تھی خاص اس گاڑی سے خوشبو آتی رہی زندگی سنت پر گزری اللہ نے موت کے بعد حضرت شیر علی حیدری کے کفن سے اور ان کے جو ہے پگڑی سے اور ان کی سواری سے تین دن تک جنت کی مہک دے کر لوگ ڈھونڈتے رہ گئے تلاش کرتے رہ گئے کہ دنیا میں کسی عطر میں اس کی مثال مل جائے دنیا میں کسی پھول کے اندر اس کی مثال مل جائے لیکن قربان جائے اے حیدری کہ تیرے جو ہے امامے سے اور تیری سواری سے جنت کی مہک کا آنا یہ اس بات کا ثبوت کہ تیری شہادت کو رب کائنات نے قبول کر لی لیا تیری زندگی کو تیری سنت بھری زندگی کو رب کائنات نے قبول کر لیا جوگل بابا کی زندگی سنت پر ہوتی تو تدفین سنت پر ہوتی اور موت کے بعد کے جو مراحل ہوتے سنت پر ہوتے واپس میں رکھنے کی اور جو ہے گیس میں رکھنے کی نوبت نہ آتی جھوٹے باباؤں سے پرہیز کرو اللہ والوں کو مانو صحیح ولیوں کو مانو اولیاء الشیطان اور اولیاء اللہ کے اندر فرق کرو تمیز کرو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے بڑی عظیم نعمت رکھا ہے قربانی قربانی یہ جانور کے ذبا کرنے کا نام نہیں گوشت کی تقسیم کا نام نہیں علامہ حیدری کی زندگی کا نام قربانی ہے علامہ حق نواز کی زندگی اور شہادت کا نام قربانی ہے حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کی زندگی اور ان کی شہادت کا نام قربانی ہے حضرت حسین کی زندگی اور حضرت حسین کی شہادت کا نام قربانی ہے زندگی ہے اور حضرت حمزہ کی زندگی اور حضرت حمدہ کے جسم کے ٹکڑے ہونے کا نام زندگانی اور قربانی ہے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مر گئے عزید ہے کہ دنیا کے نام پر جیت جانا کوئی جیتنا نہیں ہے اسلام کے نام پر مر بکنا یہ ہماری کامیابی ہے اگر حضرت حسین ہار بھی گئے لیکن حضرت حسین کو کہا اولا سکول یق فی سبیر اللہ اما اللہ کے راستے میں جو لوگ پیارے ہو گئے اللہ کو ان کو مردہ تک نہ کہو ہم ان کو روزی دیتے ہیں ہم ہاں، زندہ ہیں یہ ان کو لقب مل گیا اور یزید کا لشکر جیت کر بھی ہار گیا آج یزید کے لشکر کو گالیاں دی جاتی ہیں آج یزید کے لشکر کو ملامت کیا جاتا ہے دنیا کے کتوں بنگلے پا کر بھی تم ہار گئے چورو کے غلاموں چورو کو پا کر بھی تم ہار گئے اولاد کی غلامی کرنے والوں اولاد کو رکھ کر بھی شکست کھا گئے جس نے سفے اول کو پایا وہ کامیاب ہو گیا جس نے نے رب کی رضا کو پایا وہ کامیاب ہو گیا جس نے عوضے کو سر کے گھوم کو پایا وہ کامیاب ہو گیا میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا وہ ایک جو ہے بادشاہ والا واقعہ اس واقعے کو میں اگلے جمعہ تک ملتوی کرتا ہوں لیکن ایک اور بات ہے آپ نے سنا ہوگا قربانی کے فضائل میں اور قربانی کے تعلق سے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قربانی کے جانور کو ترو تازہ رکھو موٹا تازہ رکھو یعنی قیمت نہ دیکھو بلکہ موٹا ڈھاٹا رکھو عمدہ رکھو فربا رکھو بعض لوگ کہتے ہیں خسی جان جانور یعنی جس جو ہے نر جانور جانور کے کے میل کو پھوڑ دیا گیا ہو ہمارے علماء نے کہا قربانی جائز ہی نہیں قربانی افضل ہے اس لیے کہ غیر قصی کے مقابلے میں قصی جانور طاقتور ہوتا ہے سمینو زحایا متایا کم تم اپنا عمدہ جانور دو ہم نے جو قربانی کا نظم رکھا نیپال کے علاقے میں اور یہ بہار کے سرحد کے بہار کے علاقے میں جو اس ملک کی سرحد ہے اور نیپال کا ملک شروع ہوتا ہے وہ سارے لوگ نے کہا کہاں گائے لیں گے صاحب اور کہاں بکرا لیں گے دمبا لیں گے وہ لکھ کر رکھ لے کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے اگر جی چھڑانے کے لیے جان چھڑانے کے لیے قیمت بچانے کے لیے پیسوں کو بچانے کے لیے اگر کسی نے یہاں پر پانچ سو روپے کا حصہ لگوایا تو تم نے رسم کو ادا کیا ہے تم نے رواج کو پورا کیا ہے اصل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم قربانی کا جانور لے دے چارا ڈال دے لگا لگاتے وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتا پھر دس دل ہجا کو اپنی جان پر اپنی خواہشات پر چھری چلاتے چلو ایک سہولت کے لیے کہ شہر کے اندر مہنگائی ہے شہر کے اندر جانور کا لانا مصیبت ہے حالت خراب ہے طبیعت خراب ہے ماں کی طبیعت خراب ہے مقدمہ ہے اور کوئی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ کہ اگر وہ گائے دینے کی طاقت رکھتا ہے تو ایک گائے اگر چودہ ہزار میں آتی ہے تو چودہ ہزار کے حصے لگائے وہ تب اس کی قربانی قبول ہوگی یہ نہیں کہ گائے میں سات حصے آئے پانچ سو پانچ سو روپے کے سات حصے لگا دیے کہاں کے ثواب بھی مل گیا اور پھر ہمارے مولانا نے ہمارا پیسہ بھی بچا دیا پیسہ جو بچانے کی نیت سے قربانی میں حصہ لگائے گا اسے ضرورت نہیں ہے وہ پکنک کو جائے پیسہ واپس لے لے قربانی کینسل کرا دے بلکہ مجبور لوگ ہیں غریب قسم کے لوگ ہیں اور جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا وہ عام دنوں میں بکرا دمبا عقیقہ دے نہیں سکتے تو عقیقے کے نام پر لے رہے ہیں غریب قسم کے لوگ لے رہے ہیں یا امیر لے رہے ہیں لیکن ایک گائے پر جتنا روپیہ ایک اونٹ پر جتنا روپیہ لگتا ہے اتنا حصہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صحابہ کے نام سے ازواج متحرات کے نام سے اولیاء اللہ کے نام سے امت مسلمہ کے نام سے یہ یہ سب کر رہے ہیں اگر کوئی مسلمان حیثیت والا ہو اپنی ماں باپ کے نام سے قربانی حضور اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی نہیں دے رہا ہے تو اس نے آخا کو پہچانا ہی نہیں ہے آخا کے احسانات کو جانا نہیں ہے آخا کے لیے سب کچھ قربان ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھنے والے تو دور کی بات مسجد کے باہر گیٹ کے پاس جو فقیر ہے اگر وہ فقیر بھی چاہے پانچ سو روپے لے کر حضور اقدس صاحب وسلم کے نام سے قربانی دے سکتا ہے کوئی مسلمان کوئی گھرانہ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے دینے سے چوکے نہیں آپ پر ہمارے ہم پر آپ کے بہت سارے احسانات ہیں ہم ایک دمبا ایک پانچ سو روپے کا حصہ لے کر آپ کا حصہ نہیں چکا سکتے قسمیں کھائیں جب تک جان میں جان رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی دینے کی طاقت دے گا ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیتے رہیں گے اور بعض لوگ بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں کئی بار بات بابا کے نام سے دیے یہ بار اماں کے نام سے آتے سو بار ہماری بیوی کے نام سے تو یہ غلط طریقے ہیں علماء سے پوچھے قربانی اس پر واجب ہے جس پر چھ سو چوالیس گرام چاندی کی قیمت کی چیزیں اب ہم نے کیلکولیشن کیا انیس ہزار روپے میں چھ سو چالیس پر چار گرام چاندی آتی ہے اگر کسی کے گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان ایک گاڑی کے علاوہ اور گاڑی اور ایک برتن کے علاوہ ضروری برتنوں کے علاوہ اور برتن استعمالی کپڑوں کے علاوہ اور مزید سوٹ بوٹ وغیرہ اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے قرض نکالا جائے انیس ہزار کی مالیت ہے تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے اپنے علماء سے مسائل معلوم کرے قربانی شاعر اسلام میں سے ہے دین اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے بہت سارے سمجھتے ہیں ہم تو جو ہے کام کرنے والے نوکر ہیں ہم ملازم ہیں ہم پر قربانی نہیں ہے ایسی بات نہیں قربانی اس پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے زکات کے مسائل اور ہیں اور صدقہ فطر کے مسائل اور ہیں بہرحال ایک قریب سے قریب آدمی بھی یہ پانچ سو روپے حصہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا ہماری ماں انتقال کر چکی ہو ہمارے باپ مرحوم ہو چکے ہو یا ہمارے گھرانے میں ہمارے کوئی ہر دل عزیز شخصیت کا انتقال ہو چکا ہو یا نہیں تو امت مسلمہ کی فکر کرو یا نہیں شہداء اسلام کی فکر کرو یا نہیں شہداء بدر کے نام پر شہداء عہد کے نام پر یہ کام کرتے رہیں گے تو بیگا پوچھے گا اب وہ یہ کس کے نام پر آپ نے حصہ لیا آپ کہیں گے شہدائے بدر یہ کیا ہوتا ہے ابو بدر یہ کیا ہوتا ہے شہید اسلام سے ایک تاریخ زندہ ہوگی اس سے آپ کی اولاد کا سلسلہ بدر کی کڑیوں سے جا کر ملے گا کی کڑیوں سے جا کر ملے گا آپ دیں گے حضرت بی بی رقیہ کے نام پر آپ بیٹا پوچھے گا بیٹی بی بی رقیہ کون ہے آپ بتائیں گے ام کلسوم کون ہے آپ بتائیں گے حضرت ابراہیم کون ہے آپ بتائیں گے اس طریقے سے قربانی دینے کا اجر بھی ملے گا آپ کی نسل کا نیٹورک ان صحابہ سے ان جو ہے میدان جنگوں سے جا کر ملے گا الحمدللہ ہم نے بڑی درخواست منت سماجت کر کر ابھی جانور ملنا نیپال کے علاقے میں بھی کم ہو چکے ہیں بعد لوگوں نے شبہ کیا ہو سکتا ہے کچھ خرد برد ہو گھوٹالا ہو کہ پانچ سو روپئے میں کیسے حصہ ملتا ہے نیپال کی کرنسی ہندوستان کی کرنسی سے ڈاؤن ہے ہم ایک سو روپیہ دیں تو نیپال کا ایک سو ساٹھ روپیہ مل ملتا ہے اور نیپال کا وہ علاقہ بارودا کا بہار کا جو نیپال کی سرحد پر ہے بالکل دیہات اجڑ دیہات یہ گایوں کی اور جانوروں کی قیمت جو بڑھتی ہے شہروں میں ایک تو دیہات میں اور ایک تو بہار میں اور تیسرے نیپال کی کرنسی ڈاؤن ہے ایک سو روپیہ دے تو ایک سو ساٹھ روپیہ ملتا ہے مجھے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ساڑھے چار سو چار سو روپئے میں آپ حصہ لیں لوگ شک کریں گے شبہ کریں گے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پانچ سو روپیہ رہنے دیجیے بڑھانے کی تو بات کر رہے تھے لیکن ہرگز نہیں سو فیصد اس رقم میں ایک تو دیہات ایک تو بہار اور تیسرے نیپال کی کرنسی ڈاؤن اس وجہ سے وہاں پر جانور کم قیمت پر مل رہا ہے ضرور اپنے مرحومین کے نام سے یا کم از کم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ امیر جو جی چرانے کے لیے حصہ لے کر جان چھڑا رہے ہیں اب وہ جانور کی قیمت کے بقیہ حصے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اولیاء کرام کے نام سے سے امت مسلمہ کے نام سے خاندان کے مرحومین کے نام سے آج اگر ہم نے کسی مرحوم کے نام پر قربانی دی کل ہماری موت کے بعد ہماری اولاد اس سلسلے کو قائم رکھے گی یہ سلسلہ یہ سنت آپ اپنے گھر کے اندر زندہ رکھیں بہرحال بڑی قیمتی دن شروع ہو چکے ہیں امید کہ آپ آج عرفہ کا روزہ ہوں گے لوگوں نے حج کیا کیا ہر آدمی مفتی ہو گیا کل کچھ لوگ فون کرنے لگے حضرت آج عرفہ ہے میں نے کہا کیسے ہو گیا کہا کہ آج حاجی لوگ وہاں چلے گئے ہیں ذی الحجہ ہے میں نے کہا کہ آپ نماز ہندوستان کی بنگلور کی پڑھتے ہیں یہاں چاند یہاں کا دیکھتے ہیں روزہ یہاں کا دیکھ کر رکھتے ہیں عید یہاں کی پڑھتے ہیں عرفہ کیسا وہاں کا کریں گے ہر آدمی اب مفتی ہو گیا ہے نہیں عرفہ کا روزہ آج ہی کا روزہ ہے پھر ڈبل روزہ رکھنے والوں کے لیے جوتا مبارک چپل مبارک میں نے پہلے کہا تھا وہ روزہ رکھنے کی نیت سے نہیں رکھتے وہ یہ سمجھ کر رکھتے ہیں کہ سنگل روزہ رکھنا جائز نہیں جو یہ سمجھ کر رکھتا ہے وہ شریعت میں مداخلت کرتا ہے بدت کا کام کرتا ہے جنہوں نے صرف آج یوم عرفہ کا روزہ رکھا وہ قابل مبارکباد ہیں نبی کی سنتوں پر جی مرنے والے ہیں جنہوں نے کل کا روزہ یہ نیت سے رکھا یا تو عرفہ عرب کے اندر آ چکا ہے یا یہ سمجھ کر کہ سنگل روزہ نہیں رکھنا چاہیے یہ سب غلط باتیں ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں جمعہ میں روزہ نہیں ہے بھائی ہم جمعہ کا رکھ رہے ہیں یوم عرفہ کا رکھ رہے ہیں ہم جمعہ کا نہیں رکھ رہے ہیں یوم عرفہ کا رکھ رہے ہیں یوم عرفہ جمعہ کو آ گیا تو ہم کیا کریں گے رمضان میں اگر جمعہ آ گیا تو ہٹا دیں گے اب جمعہ کا خاص طور سے روزہ رکھنا مکرو ہے لیکن اگر شابان کا روزہ آشورے کا روزہ اور یوم عرفہ کا روزہ جمعہ کا دن پڑ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اللہ کہیں بھائی جمعہ ہٹا دے ہم نہیں کہہ سکتے یہ اس قسم کے بعض لوگوں نے جمعہ کا روزہ چھوڑ دیا یہ کہہ کر بھی جمعہ کا روزہ ہے بعض نے ڈبل چھوڑنے والوں کو بھی جوتے مبارک ڈبل روزے رکھنے والوں پر بھی جوتے مبارک کہیں گے آپ کہ روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام ہے نماز پڑھنا بھی گناہ کا کام نہیں ہے تو آپ جمعہ کی نماز چار رکھا نماز پڑھیے تو دیکھیں کیسے جوتے پڑیں گے تو جیسے جمعہ آپ تین اور چار نہیں پڑھ سکتے ایسے ہی یوم ارفا کے روزے کو آپ کے باپ نے آپ کو حق نہیں دیا ڈبل کرنے کا قیمتی ایام شروع ہو چکے ہیں میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بھی بتایا بہت ساری مسجدوں میں تین مرتبہ تکبیر پڑھی جاتی ہے غلط ہے ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ مطلب ہچمچاتے ہیں جیسے جورو کے سامنے شروع رہے ہو بلند آواز سے اللہ اللہ بڑا ہے ہمیں ڈر نہیں دنیا کی طاقتوں زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر محبت کے ساتھ جذبے کے ساتھ دنیا کی باطل کو للکارتے ہوئے دنیا کے جھوٹ کو للکارتے ہوئے دنیا کے کفر کو للکارتے ہوئے ایسا نہیں ہچمچاتے ہوئے کہ میں نے قبول کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ ایک مرتبہ ایک سے زائد کہنا خلاف سنت ہے اپنی مسجدوں کے اندر اگر تین مرتبہ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ کہہ کر آپ خاموش ہو جائیں اور اپنی مسجد میں بھی سنت لانے کی کوشش کریں اور یہاں پر ایک نیا فتنہ جو شروع ہوا ہے عید کی نماز کے نماز کے بعد کا مسافہ یہ شیعہ کا طریقہ ہے میرے آقا نے فرمایا جو جس کے طریقے کو پسند کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا مسافہ کبھی بھی مومن مومن کو کر سکتا ہے سلام کر سکتا ہے گلے مل سکتا ہے خاص طور سے عید کی نماز کے بعد عید کا نام کا مسافہ کرنا پہ سنت ہے اور نبی کے طریقے صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے میرا چیلنج رمضان میں بھی کھلا ہوا تھا آج بھی کھلا ہوا ہے اگر کوئی ایک حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو عید کی نماز کے بعد مسافہ اور کرنے کا گلے ملنے کا ایک فتوا ہو ہم اس کو ایک لاکھ روپے اللہ کی قسم کھا کر ممبر رسول پر اپنی جان بیچ کر دیں گے صحیح حدیث لے کر آئے سنت بتائے اور عید کے معاملات میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ بھائی غسل کرنا خوشبو لگانا کپڑے پہ جو ہے بدلنا اور ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا تکبیر بلند کرنا کیا ہمارے بزرگ بھول گئے تھے عید کے معاملات لکھتے ہوئے ان میں مسافہ کرنا بھی عید کے معاملات میں سے ہے کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں یہ فسادیوں کی شرارت ہے کہ وہ ایک نیا مسلک دیومن کے مقابلے میں یہاں لانا چاہتے ہیں حق الجا الحق جب تک قاسم نانودوی کا برپوتا زندہ رہے گا جب تک تک اشرف علی کا بچہ رہے گا جب تک حسین احمد مدنی کا چاہنے والا رہے گا یہ فسادی اس جو ہے امت کے اندر فساد انشاءاللہ کم از کم بنگلور کی سرزمین کے اندر نیا فتنہ بپا نہیں کر سکتے یہ اپنے وجود کو اپنی شخصیت کو مٹا دیں گے عہدوں کے طاقت کے بل بوتے پر ایک بدت کو رائج نہیں کر پائیں گے اللہ کے لیے آپ اس سنت کو زندہ کریں لال پیلے پانی والا جو طریقہ ہے اسے ختم کریں مسافہ جو ہے پیر پڑھنا جو ہے یہ سب جو ہے ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں نہیں لکھا ہے ہاں ماں سے ملاقات کے لیے جائیں ہاں قبروں کی زیارت کے لیے جائیں ہاں باپ کے پاس رشتہ داروں کے پاس گوشت لے کر جائیں شریعت نے جتنا بتایا آپ اتنا کریں اور سنت کے مطابق قربانی دیں میں نے آپ کو بتایا کہ آقا نے فرمایا سمینو زہایا کم کہ تم اپنے جانوروں کو موٹا ڈھاٹا رکھو فینا متایا کم اس لیے کہ وہ پل سرات پر تمہاری سواریاں بنیں گی تو بھائی پل سرات کیسے ہوتی ہے وہ جو تمہارے جو ہے فلیور ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے اور تمہاری جو ہے دبئی کی برج ہے یا ایک لندن کی برج ہے ایسے ہوتی ہے پل تو ہر مسلمان جانتا ہے وہ بال سے باریک ہوتی ہے اور جب جو چیز باریک ہوتی ہے وہ تیز بھی ہوتی ہے پل سیرات بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز تو اب حدیث کے اندر کیا حکم دینا چاہیے تھا کہ تم اپنی قربانیوں کو ہلکا پھلکا کرو ارے موٹی چیز رہے گی کٹ جائے گی ہلکی رہے گی ہوا کی طرح اڑ کر چلی جائے گی وہ جنت میں لیکن حدیث کے اندر کہا گیا کہ پل سیر بال سے باریک تلوار سے تیز لیکن کہا گیا کہ تم اپنی قربانی کے جانور کو موٹا کرو اس لیے کہ پل چراغ پر یہ تمہاری سواریاں ہے ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ پل چراغ جب بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے تو مچھر کی قربانی دینی چاہیے کہ مچھر اڑ کر شہد کی مکھی اڑ کر ہمیں اپنے باہوں میں لے کر پتنگے اپنے باہوں میں لے کر چڑیا کبوتر ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے یہ بیل خود نہیں چلے گا خود گرے گا ہمیں لے کر گرے گا تو حدیث تو خلاف عقل نہیں ہو سکتی حدیث کے اندر غلط بات نہیں کہی جا سکتی حدیث میں کہا گیا موٹی جانور کی قربانی دو اور ہماری عقل کہتی ہے جانور موٹا رہے گا چل قدم بھی نہیں چلے گا حدیث بھی صحیح ہے اور عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے انشاءاللہ اس کے جواب کے ساتھ اور بادشاہ کو جو اس نے کہا کہ تمہاری ذات کی عادت خراب ہے ان دو سوالوں کے جواب کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ حاجیوں کے حج مبرور بنائے حج مبرور مقبول بنائے اللہ ہر چھوٹے بڑے حادثے سے ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی دعاؤں کے اندر قبولیت کی تاثیر رکھے اللہ ان کے حج کے اثرات عالم کے اندر پھیلائے اللہ ایمان اسلام کی روشنی کو ان کے حج کے برکات کے اندر عام فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے رشتے داروں تک ان کی مراد کو پہنچائے اللہ قربانی دینے والوں کی قربانی کو قبول فرمائے اللہ ہمیں جذبۂ ابراہیمی ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرمائے اللہ سنت ابراہیمی صحیح طریقے سے ہمیں کرنے کی توفیق فرمائے آمین واہ خردان الحمد رب العالمین